بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیہ نبی کریم ربش رحلی صدری ویسر لی عمری وحل القتم السانی یقو قول دس قوری دسالحجہ چودہ سو اڑتیس ہجری آپ جانتے ہیں کہ آج عید الاضحیٰ ہے یعنی مسلمانوں کے لیے قربانی کا دن تو قربانی کے بارے میں مسلمان اتنے جانتے ہیں کہ انیمل کو سیکریفائس کرنا لیکن قرآن میں جو بات بتائی گئی ہے وہ اس سے ڈفرینٹ ہے قرآن میں ایک آیت ہے اس کے بارے میں کہ لئی انار اللہ لوم ہوا بلا دبا ہوا بلا کی اینارفاب کو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو تمہارا گوشت اور خون نہیں پہنچتا اللہ کو تو دل کا تقوی پہنچتا ہے یعنی اسپرٹ اس میں میں سوچ رہا تھا تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ جو سیکریفائس ہوتی ہے اس کے دو آسپیکٹ ہیں ایک ہے ریئل سیکریفائس اور دوسری ہے سمبولک سیکریفائس ریئل سیکریفائس اور سمبولک سیکریفائس تو مسلمان جو اینیمل کو سیکریفائز کرتے ہیں دیٹ از وہ جو ہے اصل نہیں ہے اصل ہے وہ ہے سمبولک سیکریفائس اصل ہے جو ریئل سیکریفائس ہے وہ خود اپنی ہے سیلف سیکریفائس یہ بہت انوکھی بات ہے تو قرآن میں بتائی گئی ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ اینیمل سیکریفائس کا نام سیکریفائس ہے وہ تو سمبولک ہے اصل یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو کل کرو کل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے سرنڈر کرو اپنی ہیبٹس کو بدلو اپنی سوچ کو بدلو تو اپنے آپ کو اللہ آگے آگے سرنڈر کرو یہ ہے ریئل سیکریفائز تو یہ سوچتے سوچتے مجھے جو ایک شاعر تھے ان کا تخلص تھا ذوق شیخ ابراہیم ذوق ان کا شعر ہے بڑے موزی کو مارا نفس مارا کو گر مارا نینگو اجتہاؤ شیر ڈر مارا تو کیا مارا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی تم نے کسی انیبل کو مارا تو یہ کوئی کوئی بڑی بات نہیں ہے مارنا ہے تو اپنے آپ کو مارو اپنے نفس کو مارو اپنی رانگ ہیبٹس کو مارو اپنے نیگیٹو سینٹیمنٹ کو مارو بڑے بوجھ کو مارا نفس ہمارا کو کر مارا نفس ہمارا کے معنی ہوتے ہیں ایگو ایگو کو مارا تو سب بڑی بات تھی انمل کو مارا تو کوئی بات نہیں اس کو لے کر میں لگا سوچنے اس زمانے میں شاید دنیا کے مسلمان ایک عام ایک بہت ہی کامن ایک کامن یعنی مزاج یا ان میں آ گیا ہے ہیٹ کا دوسروں سے ہیٹ کرنا تو مسلمانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ hate is the most common phenomena among the Muslim community تو میں نے سوچا آج مارنے کی چیز ہے ہیٹ اینیمل جنگل کا جو اینیمل ہوتا ہے اس کو مارنا کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ اپنے اندر خود جو پالے ہوئے ہیں ہیٹ اینیمل اس کو مارو اپنے ہیٹ کو ختم کرو نفرت کو ختم کرو اپنے نیگیٹو تھنکنگ کو ختم کرو وی اینڈ دے کا کانسپٹ ختم کرو سپیریٹی کا کانسپٹ ختم کرو اپنے مارشی لاؤ سبمیشن لاؤ یہ ہے اصل قربانی تو ایکسٹرنل اینیمل کو سرفائز کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے جو انٹرنل جو اینیمل ہے جو انٹرنل ہیٹ ہے جو انٹرنل ایویل ہے اس کو ختم کرو تو میں سوچتا ہوں کہ اس وقت جو سب سے بڑی بات سیکھنے کی وہ یہی ہے کہ ہم اپنے ہیٹ اینیمل کو ختم کرو جنگل والے اینیمل کو ختم کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے ایسا کیوں ہے ایسا کیوں ہے دیکھیے دو بڑی تھنکنگ ہے انسان میں جو پائی جاتی ہے ایک ہے نیگیٹو تھنکنگ ایک ہے پازیٹو تھنکنگ تو جب ہم جیتے ہیں سوسائٹی میں تو ہمیں بار بار ڈفرینس کا ایکسپیرئنس ہوتا ہے کیونکہ جہاں کچھ لوگ رہیں گے تو وہاں ضرور ڈفرینس آئیں گے انسان رپورٹ طرح نہیں رہ سکتا انسان اسٹیچو کی طرح نہیں رہ سکتا انسان کے انٹرسٹ ہیں سینٹیمنٹ ہیں ہر ایک کا اپنا اپنا گول ہے تو بار بار ایک سے اور دوسرے سے کہیں نہ کہیں ٹکرا آ جاتا ہے بار بار تو وہ آدمی وہاں پر بڑے نہیں کر پاتا انسان سوشل ڈفرینس کو مارج نہیں کر پاتا اور وہی ڈیولپ ہو کر کے ہیڈ باندھتی ہے پھر ہیڈ سے بڑھ کر کے وہ بارش تک پہنچ جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سادہ بات نہیں ہے دیکھیے اگر آپ کے اندر پازیٹو تھنکنگ ہے تو آپ کے اندر سب کچھ ہے اور اگر آپ کے اندر نیگیٹو تھنکنگ ہے تو آپ کے اندر کچھ بھی نہیں اس کو اور سوچیے دنیا میں دو طاقتیں ہیں ایک اینجلس کی ایک سیٹن کی اینجلس کی سیٹن کی تو جس آدمی کے اندر نیگیٹو تھنکنگ ہو نیگیٹو تھنکنگ تو اس کا ساتھی سیٹر بن جاتا ہے سیٹر جس آدمی کے دل میں نفرت ہو ہیٹ ہو نیگیٹو تھنکنگ ہو تو بہت آسانی سے اس کا ساتھی سیٹن بن جاتا ہے اچھا اس کا الٹا کیا ہے آپ کے اندر پازیٹو تھنکنگ ہو پازیٹو تھنکنگ ہو تو آپ کا ساتھی اینجل بنے گے اینجل اینجل آپ کو آپ کی ٹریننگ کریں گے آپ کو صحیح راستہ دکھائیں گے دیکھیے حد مسیح نے کہا تھا کہ اگر کوئی تمہارا کرتا مانگا تو اسے چوکا بھی دے دو if someone takes your shirt give him your cloth also تو دیکھیے یہ ڈیٹلر بانے میں نہیں ہے یہ کپڑے کی بات نہیں ہے یہ بہیویئر کی بات ہے یہ بہیویئر کی بات ہے یعنی کوئی آدمی اگر تم سے کوئی مٹیریل معاملے میں ٹکراؤ کرے تو تم خود بھی بت وہ بن جاؤ تم خود وہی بت بن جاؤ تم ہائی کریکٹر کا ثبوت دو وہ وہ تم سے لینا چاہے تو تم سے دینے والے بنو وہ تم سے لینے والا بنے تو دینے والا بولو سوسائٹی میں گیور گیونگ اسپرٹ کے ساتھ رہنا سیکھو یہ نہیں کہ دنیا اگر دنیا اگر تمہارے بارے میں نگیٹو ہے تو تم بھی نگیٹو ہو جاؤ یہ بس سوچو کہ دنیا تمہارے بارے میں کیا ہے تم یونیٹرل ایتھکس کو اپناؤ یعنی تم لینے والوں کے درمیان دینے والے بنو یہی یہی ٹیچنگ کرسچینٹی کی بھی ہے یہ ٹیچنگ اسلام کی بھی ہے یہ دیکھیے ایک حدیث ہے لا تکون اما وطن اما نہ بنو اما کے بدلے مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں ٹٹ فار ٹائٹ جیسے کو تیسا یعنی ایسا مت کرو کہ لوگ تمہارے ساتھ جیسا کریں تم بھی ان ریٹرن ویسے ہی کرو نہیں لوگ اگر تمہارے ساتھ ٹھیک ڈک رہے ہیں تب بھی تم ٹھیک طریقے سے رہو کے بیچ میں لوگ تمہارے ساتھ نگیٹو سلوک کریں تب بھی تم پازیٹو بن کر رہو ان کے درمیان تو یہ میں ہوں کہ اصل جو لیسن ہے یہ اضحیٰ کا وہ یہی ہے اصل لیسن سمجھتا ہوں کہ بادشاہ بادشاہر نے بہت صحیح کہا کہ انیمل کی سیکریفائز کو بڑی سیکریفائز نہیں ہے بڑی سیکریفائز تو سیلف سیکریفائز ہے اپنی سیلف کو سیکریفائز کرنا اپنی ایگو کو سیکریفائز کرنا اپنے اپنے پرائڈ کو سیکریفائز کرنا اپنی نیگیٹو تھنکنگ کو سیکریفائز کرنا تو سمجھتا ہوں کہ آج کا دن پلچ کا دن ہے پلچ کا دن یعنی ہم کو یہ پلے لینا چاہیے یہ عید کرنا چاہیے کہ آج سے ہم اپنے آپ کو بدلیں گے اپنے آپ کو بدلیں گے اپنی نیگیٹوٹی کو ختم کریں گے پازیٹیو تھنکنگ اپنے اندر لائیں گے دنیا سے محبت یہاں سیکھیں گے حضرت بسی نے کہا تھا کہ لو یور مطلب love all include your enemy میں سب سے محبت کرو یہ بات قرآن میں بھی ہے لا تصویل حضرت تو بولے سیا اتفا بلتی ہے پیدل ندی بین کا بن ادا ہوا کنڈولی انامی یہ چیپٹر فورٹی ون کی آئے تھے اس کا مطلب ہے کہ اپرینٹلی اگر کوئی دوست نظر نہ آئے تم کو اپرینٹلی تم کو کوئی دشمن نظر آئے تب بھی اس کو اپنا پوٹینشیل دوست سمجھو کیونکہ دشمن دشمنی کوئی اٹرنل فنامنا نہیں ہے وہ تو بدل جاتی ہے اگر تم اچھا بہیویئر کرو تو وہ بھی تم سے اچھا بہیویئر کرے گا یہ جو آیت میں نے پڑھی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ good deed and good deed and bad deed not equal good deed deed enter bad deed and you will find that your enemy has become your dearest friend اس کا مطلب یہ ہے کہ پوٹینشیلی ہر آدمی تمہارا دوست ہی ہے چاہے کسی وجہ سے تمہیں سمجھ لو کہ تمہارا دشمن ہے لیکن وہ تمہارا یعنی رائٹ اسسمنٹ نہیں ہوگا کیونکہ کریٹر نے جو پیدا کیا ہے تو ہر آدمی کو پیدا کیا ہے ایک ہی نیچر کے ساتھ جو نیچر آپ کا ہے وہی نیچر دوسرے کا ہے جو نیچر میرا ہے وہی نیچر دوسرے کا ہے ایسا نہیں کہ کوئی دشمنی کی نیچر لے کے پیدا ہوا ہے کوئی دوستی کی نیچر لے کے پیدا ہوا ہے ایسا نہیں ہے تو بائی نیچر نہ کوئی دشمن ہے کوئی انیمی بائی نیچر ہر آدمی آپ کا دوست ہے بائی نیچر یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوٹینشیلی یعنی پوٹینشیلی ہر آدمی آپ کا دوست ہے تو turn this potential to actual اس پوٹینشیل کو ایکچوئل بناؤ تو آپ دیکھیے کہ وہی تعلیم جو چیٹ میں وہی اسلام میں بھی ہے لو یور اینیمی یہ تو ہے لو یور اینیمی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اینیمی ہے ہی نہیں وہ تو بڑا اپنا ہے کیوں دشمنی کس لیے لو یور اینیمی کا مطلب یہ ہے کہ یہ مت سمجھو کہ وہ تمہارا جو اینیمی ہے وہ تمہارا اپنا ہی ہے وہ اس کو اپنا بناؤ اپنے دیکھو گے تم کہ وہ تمہارا سچ مچ تمہارا اپنا بن جائے گا سچ مچ تمہارا دوست بن جائے گا تو بس کہوں کہ سارے لیجنڈ جو ہیں سب کی یہ کامن ٹیچنگ ہے کہ انسان سے محبت کرنا سیکھو نفرت کو دل سے نکال دو نگیٹو تھنکنگ کو دل سے نکال دو پازیٹو تھنکنگ اپنے اندر پیدا کرو یہی سب کا سب کی مشتق تعلیم ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن کو ہمیں اسپرٹ کے سس ملانا چاہیے اسپرٹ وہی اس کا حقیقی پہلو ہے اسپرٹ کے ساتھ ہم لیں گے تو ہم آج کے دن کو آج کے دن کو محبت کے دن سمجھیں گے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم سچی ڈیوائن اسپرٹ سچی اسپرٹ آف لو کے ساتھ دنیا میں جینا سیکھیں اللہ تعالیٰ اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اللہ کی تعلیمات کو اپنائیں اور اللہ سے محبت کرنا سیکھیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ